بد نظری سے احتیاط پر انعام کے سلسلے میں حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں نگاہ جس نے نام ہے رمو سے بچالی حلاوت حلاوت بھی ایمان کی اس نے پالی نگاہ جس نے نام ہے رمو سے بچالی نامحرم جتنی بھی نامحرم عورتیں ہیں خالہ زاد زاد چچا زاد ماموزاد چچی ممانی اور امرد لڑکے ان کے قدرتی داڑھی موچھ نہیں آئی ہے جن کے آ بھی گئی ہے ان کی طرف دیکھ کے میلان ہوتا ہے نگاہ جس نے ہے رمو سے بچا لی حلاوت بھی ایمان کی اس نے پالی ملک کو اقبال جاہے بلخ کا دیا ملک کو اقبال جاہے بلخ کا ہے شہرا زبانوں پہ شاہ بلخ کا ہے شہرا زبانوں پہ شاہ بلخ کا مگر پی گیا جو لہو آر کا مگر پی گیا جو لہو آر کا نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوب رو کا نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوب رو کا ایسی آرزو جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کا خون پینا اور خوبرو مانے خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کے میلان ہوتے ہیں یعنی ایسے چہرے کو نہ دیکھا جس کو اللہ نے منع فرمایا مگر پی گیا جو لہو آرزو کا نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوب رو کا اگر شاہ اد ہم سے برتر نہیں ہے اگر شاہ ادہم اد ہم سے برتر نہیں ہے ولے شاہ ادہم اد ہم سے کم تر نہیں ہے ولے شاہ ادہم اد ہم سے کم تر نہیں ہے نگاہ جس نے نام ہے رمو سے بچالی حلاوت بھی ایمان کی اس نے پالی جو دل رو کشے غیر حق ہو رہا ہے جو دل رو کشے غیر حق ہو رہا ہے فقیری میں شاہ بلخ ہو رہا ہے فقیری میں شاہ بلخ ہو رہا ہے مہو شمس سے دست بردار ہو کر مہو شمس سے دست بردار ہو کر میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو کر میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو کر ہوئی تیرے حق سے شہادت کسی کی ہوئی تیرے حق سے شہادت کسی کی نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی مگر دل کے اندر لہو آر کا مگر دل کے اندر لہو آر کا خدا نے تو دیکھا یہ منظر لہو کا خدا نے تو دیکھا یہ منظر لہو کا قیامت کے دن بات یہ شہادت قیامت کے دن بات نیے شہادت کرے گی شہیدوں کے صف میں اقامت کرے گی کرے گی شہیدوں کے صف میں اقامت قیامت کے دن بات نیے شہادت کرے گی شہیدوں کے صف میں اقامت جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم عجب کیا کہ ہو رش کے سلطان ادہم عجب کیا کہ ہو رش کے سلطان ادہم نگاہ جس نے نام ہے رمو سے بچالی حلاوت بھی ایمان کی اس نے پالی مگر پی گیا جو لہو آر کا نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوب رو کا اگر شاہ اد ہم سے برتر نہیں ہے شاہ اد ہم سے کم تر نہیں ہے سہن